السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھلتے کودتے چمکتے دمکتے ہنستے کھلکھلاتے پیارے پیارے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی دیس دیس کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جنگل سے ایک کہانی ہنسنے ہنسانے والی پیاری سی کہانی اور جنگل سے کس کی کہانی آتی ہے جی جانور ہی تو ہوتے ہیں جنگل میں اور کبھی کبھی وہ انسان جو ان جانوروں کا یا شکار کرنے جاتے ہیں یا شاید ان سے ملنے جاتے ہیں سنتے ہیں آج کی کہانی کا عنوان ہے کوکو کوئل اور دال چنا اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے آمنہ خورشید نے میرے سونے مونے بچوں یہ کہانی ہے ایک ایسے کوے کی جس کو دال چنا بہت پسند تھی اس کوے کا نام کائن تھا اور وہ مالٹے کے درخت پر رہا کرتا تھا ایک دن وہ جنگل پر سے اڑ رہا تھا اور کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک اس کو ایک جگہ دال چنا پڑی نظر آئی پہلے تو اس نے سمجھا کہ یہ کوئی شکاری ہے جس نے یہ دال پرندوں کو پکڑنے کے لیے پھینکی ہے اور ضرور اس کے ساتھ کوئی جال ہوگا لیکن پھر اس نے غور سے دیکھا تو وہاں کوئی جال نہیں تھا اصل میں وہاں سے ایک ٹرک گزرا تھا جس میں پڑی ہوئی بوری سے دال چنا گر گئی تھی کائیں بہت خوش ہوا اس نے دو تین دانے اپنی چونچ میں پکڑے اور درخت پر لے گیا وہاں اس نے یہ دانے ایک پتے پر رکھ دیے کائیں ابھی اور لاتا ہوں یہ کہہ کر کائیں اڑا اور باقی دانے لینے چلا گیا پیارے بچوں کائیں کی پڑوسن ایک چھوٹی سی کوئل تھی جس کا نام کوکو تھا وہ نئی نئی بڑی ہوئی تھی اور اس کو کھانے پینے کی چیزوں کا اتا پتہ نہیں تھا کوکو نے جو پتے پر دال چنا پڑی دیکھی تو بڑی حیران ہوئی وہ سمجھی کہ یہ دال پتے پر سے اگی ہے اس نے دال چنا کے تینوں دانے اٹھا لیے اور اپنے گھر لے گئی کائیں واپس آیا تو اس کی چونچ میں پانچ دانے اور بھی تھے اس نے یہ دانے بھی ایک پتے پر رکھ دیے اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کائیں یہ کیا ابھی تو میں نے اس پتے پر تین دانے رکھے تھے وہ کہاں گئے کائیں حیران ہوا لیکن اسے ساری دال چنا لانے کی جلدی تھی اس لیے اس نے زیادہ نہ سوچا اور مزید دال لانے کے لیے اڑ گیا ننی کوکو کوئل اپنے گھر دانے رکھ کر واپس آئی تو اس نے دیکھا ایک اور پتے پر مزید پانچ دانے دال چنا کے پڑے ہوئے تھے ہائے مالٹے کے درخت پر دال بھی اگتی ہے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا واہ واہ یہ بڑی مزے کی دال ہے پیلی پیلی اور خستہ خستہ کو کوکو نے اس بار وہیں بیٹھ کر دال چنا کھانی شروع کر دی تھوڑی دیر بعد قائم واپس آ گیا اب کی بار وہ اور زیادہ دال لے کر آیا تھا یہ دال بھی اس نے پتے پر رکھی اور پھر اپنے گھر کا دروازہ کھولنے لگا جب وہ واپس مڑا تو اس نے دیکھا کوکو اس کی لائی ہوئی دال چنا بہت مزے سے کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ گائے جا رہی تھی کوکو دال چنا دال چنا بہت ہی مزے دار پیڑ پہ کیسے اگتی ہو سمجھ نہ آئے یار کوکو دال چنا کو پیسو پہلے پھر بناؤ بیسن پھر بیسن کے بناؤ پکوڑے بہت ہی ذائقہ دار کوکو کوکو کی یہ نظم سن کر کائیں نے سر پیٹ لیا کائیں اوف ایک تم اتنی مشکل سے دال چنا چن چن کر لا رہا ہوں اور یہ کوکو سمجھ رہی ہے دال چنا پیڑ پر رکتی ہے میرے خدا کائیں کائیں کوئی اتنا بے وقوف بھی نہ ہو پھر اس نے کوکو کوئل کو آواز دی کوکو ارے بہن کوکو یہ دال جنا تو میں لایا ہوں کائیں کائیں ساتھ والی سڑک پر گری پڑی ہے ڈھیر ساری تم نے کھانی ہو تو میرے ساتھ آؤ اور یہ سوچنا چھوڑ دو کہ دال چنا پیڑ پر اگتی ہے کیونکہ اب مجھے ہنسی آ رہی ہے کائیں کائیں کائیں کائیں یہ کہہ کر کائیں زور زور سے ہنسنے لگا ننی کوکو کو بہت شرمندگی تو ہوئی کیونکہ اس نے کائیں کی لائی ہوئی تقریباً ساری دال ہی کھا لی تھی لیکن پھر اس نے سوچا کو کو چلے کوئی بات نہیں کائیں میاں سے سوری کہہ لیتی ہوں اور سڑک پر اگی ہوئی دال چنا بھی لے آتی ہوں ارے میرے پیارے بچوں اصل میں دال چنا نہ پیڑ پر اگتی ہے نہ سڑک پر یہ تو کھیتوں میں لگتی ہے جانتے ہیں نا آپ اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں اور ہم سے بہت پیار جو کرتے ہیں ہماری کہانی یہاں ہوئی ختم شاید کائیں نے کوکو کو سمجھا ہی دیا ہوگا کہ دال چنا کہاں اگتی ہے ورنہ کوکو بیچاری کوئل کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ